بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نومیریکل انالیسس کے لیکچر نمبر تین کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں ڈاکٹر جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عطاء اللہ کلیم بھی حاضر ہیں جی ڈاکٹر صاحب آج کیا پھر ڈسکس کرنا ہے آج ہم نے لیکچر نمبر تین ہے ہم نے چیپٹر نمبر ٹو کا آغاز کرنا ہے لاسٹ ٹائم جب ہم نے لیکچر اپنا مکمل کیا تھا تو ہم نے بچوں سے کہا تھا کہ کاپی پین سے لیں آج کافی ساری کیلکولیشنس ہیں تو اکویشن ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے کون سی نان لینئر اکویشن لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم نے لیکچر مکمل کیے تھے تو ہم نے ایررز ایررز کی کی کی کی بات بات چیت چیت تو آج ہم کوشش کریں گے غلطی نہ کریں ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم ایرر نہ کریں ہم بھی ایرر نہ کریں اور بچے بھی ایررز نہ کریں تو ان کو میں اچھا زندگی میں دنیا میں غلطیاں تو ہر وقت ہوتی رہتی ہیں لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایرر کم سے کم ہو سکے تو آج بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو سلوشن کریں لینئر جی۔ اکویشنس کے وہ اس میں کم سے کم غلطی دیکھنے ہیں اس کو کس طرح سے منیمم رکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ہمارا چیپٹر نمبر ٹو ہے کا ٹائٹل ہے solution of non linear equation ٹھیک ہے جی؟, جی اس میں ہم نان لینئر اکویشن کی بات کریں گے لینئرس کی بات چیت تو کبھی بعد میں کریں گے جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات چیت کریں گے آج ہم لان لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں بڑی کامن سی جو ایف ایس سی کے اندر میٹرک میں کرتے تھے quadratic equation x square minus three x plus two is equal to zero یا جنرلی جو ہوتی تھی x square plus b x plus c وہی چیز اب آگے لے کے چل رہے ہیں آج ہم جی۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نان لینئر ایکویشنس ہیں اس کو ہم کیسے سالو کریں گے ٹھیک ہے نا we'll try to explain how جی اور اس کے لیے کیا میتھڈولوجیز ہیں کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں which one is better than the others تو اس طرح کی باتیں ہم ڈسکس کریں گے یہ جو نان لینئر اکویشنس ہیں نان لینئر اکویشنس کو سالو کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں پہلا جیسے میں نے بتایا کہ انٹروڈکشن ہم کریں گے انٹروڈکشن کے بعد ہم ایک بائی سیکشن میتھڈ کریں گے اس کے بعد ریگولر فالسی میتھڈ کریں گے میتھڈ آف اٹریشن کریں گے نیوٹن ریپسن میتھڈ کریں گے مولس میتھڈ کریں گے یہ سارے جو میں نے اس سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس بتائے ہیں یہ مختلف طریقہ کار ہیں نان لینئر ایکویشنس کو سالو کرنے کے نان لینئر اکویشن سے کیا مراد ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک سمپل سی لینئر اکویشن ہے جس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کوئی پروڈکٹ نہیں ہے یعنی کہ x minus one is equal to zero یہ سب سے سمپل اکویشن ہے ایک ویریبل کے اندر ہے اور لینئر اکویشن ہے لیکن اگر اس کی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو چینج کر کے x square minus one is equal to zero کر دیں تو یہ لینئر اکویشن نہیں رہے گی یہ کوڈی اکویشن بن جائے گی یا نان لینئر اکویشن بن جائے گی x square minus one is equal to zero اس کو آپ نے بہت دفعہ سالو کیا ہوگا اس کے روٹس آتے ہیں x is equal to one اور x equal to minus one similarly اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں x square minus three x plus two is equal to zero ہے تو اس کے اندر کیا ہے ایکس مائنس ون اور ایکس مائنس ٹو اس کے دو فیکٹر ہوں گے اور ایکس اکول ٹو ون اور ایکس اکول ٹو ٹو آپ کے دو روٹس آ جائیں گے اب یہ کیا کیا تھا ہم نے کوالٹی اکویشن کو سالو کیا تھا اور اسی کوالٹی اکویشن کو اب نومیریکل میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان چیز کو آپ مشکل کیوں کر رہے ہیں جی کوالٹی اکویشن تو آسان ہے لیکن جب کیوبک اکویشن بنتی ہے یا آپ کے پاس بائی کوالٹک بنتی ہے یا فائیو ڈگری کی ہوتی ہے سیون ڈگری کی ہو جاتی ہے تو اس کو سالو کرنے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں یہ جو ہم نے لکھا ہے بائی سیکشن میتھڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ریگولائی فالسی یا فالس پوزیشن میتھڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ مختلف آرٹیکلس ہیں جو اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے چار پانچ لیکچرس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم مکمل کر دیں ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اس چیپٹر کے بارے میں جو چیپٹر ٹو ہے جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نان لینئر اکویشنس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے جو میتھڈ ہیں میتھڈ کے اندر آپ نے کیا کیا یہ پچھلے دو تین سالوں میں سیکھ لیا ہوگا کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں الگوریتھم جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے میتھڈ کیا ہوتا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو اس کے مختلف الگوریتھمس موجود ہیں جو کہ مختلف میتھمیٹیشنس نے سائنٹسٹ نے ہمارے لیے بنائے ہوئے انہیں کو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم پہلے سے جسے کہتے ہیں کہ بائی سیکشن میتھڈ سے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کچھ جنرل سی چیزیں بچوں کو بتا دیں تاکہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو جائیں اور ہم اس کو اس طریقے سے کریں تاکہ سب ہمارے ساتھ ساتھ چل سکے انیشیلی میں تھوڑا سا یہ ایک مینشن کرنا چاہوں گا ان بچوں کو کہ یہ ہمارے پاس بہت سارے میتھڈس ہیں نان لینئر اکویشنس کو سالو کرنے کے لیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ان اور یہ تمام میتھڈز جو ہیں یہ ان کو سالو کرنے کے لیے ایکولی بینیفیشیل ہیں لیکن کہیں پر کوئی میتھڈ بہتر ہوتا ہے اور کہیں پر کوئی دوسرا میتھڈ بہتر ہوتا ہے تو ہم نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس میتھڈ کو ہم یوز کریں کس میتھڈ کو ہم at a particular point ignore کریں تو میں چند چیزیں بائی اینڈ لارج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جب جس وقت جو بھی میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بیسیکلی ہم نے یہ فیصلہ اس بیسس پر کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے کنوینئنٹ یا آسان میتھڈ کون سا ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ فاسٹ میتھڈ کون سا ہے کوسٹ افیکٹو کون سا ہے ان ٹرمز آف ریسورسز اور سب سے زیادہ ایفیشینٹ اور پھر آخر میں accuracy is oh as important as anything else کہ سب سے زیادہ ایکوریٹ کون سا میتھڈ ہے یعنی منیمم ایرر کس میں آتا ہے تو یہ بات عیاں ہے کہ تمام میتھڈز ایکولی ایفیشینٹ نہیں ہیں بعض اوقات کوئی میتھڈ اچھا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی میتھڈ اچھا ہوتا ہے تو جو جیسے جیسے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے کون سا میتھڈ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ایک میتھڈ کو دوسرے میتھڈ پہ کیوں پریفر کیا جاتا ہے why's there are so many methods اگر ایک ہی میتھڈ پرفیکٹ ہوتا تو اتنے سارے methodologies for the same type of equation solve کرنے کے لیے نہ ہوتے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس کی زندگی میں مثال لے لیں اگر آپ لاہور میں موجود ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ جی آپ اسلام آباد جانا ہے آپ کئی طریقہ کار موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ اپنی جیب دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کتنے ہیں جہاز پہ جا سکتے ہیں آپ موٹر وے سے جا سکتے ہیں ٹرین سے جا سکتے ہیں ٹیکسی ہائر کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے کا ہیں کسی دوست سے لفٹ لے سکتے ہیں یہ دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے آپ نے کہا کہ صبح اس وقت ہے شام تک پہنچنا ہے تو کوئی بات نہیں جیب دیکھی پیسے ہیں موجود آپ نے کہا دس ہزار روپئے جائیں گے ٹکٹ بک کرائیں گے اور جہاز میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے کہا نہیں یار چلو پیسے بچاتے ہیں شام تک پہنچنا ہے تو اب بس میں بیٹھ جائیں دو سو روپئے میں ہم پہنچ جائیں گے آپ نے کہا نہیں نہیں تھوڑی سی دیر کے بعد ایسا ہے میرا دوست بھی اسلام آباد جا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں دو سو روپئے بھی بچ جائیں گے اس کی بھی کمپنی ہو جائے گی اب تینوں میتھڈ ٹھیک ہیں ایفیشینٹ ہیں اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں لیکن ان میں سے ایک آپ چوز کرتے ہیں اور ایک آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا دوسرے سارے میتھڈ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی اپنی ججمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی اپنی جتنی سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس پہ آپ ڈیسیزن لیتے ہیں یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ ایک اکویشن کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کئی طریقے کار ہیں سالو کرنے کے لیکن کسی کنڈیشن میں ایک میتھڈ ایفیشینٹ ہوگا اور اس کو اس کے ذریعے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے کسی وقت دوسرا اس پہ آج کل بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں نئے الگوریتھمس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جو امید ہے کسی وقت ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چل, چلیں گے یہ کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس کافی سارے پرابلمس ہیں کافی پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے ہمارے پاس کمپیوٹر کے ہمارے پاس کتنی اسپیڈ ہے کتنی اس کے پاس اسٹوریج ہے کتنے ہمارے پاس پیچھے ایفیشینٹ پروگرامرس ہیں کتنی اس کی سپورٹ سروس ہے کتنی اپلیکیشن سافٹ ویئر وغیرہ موجود ہے اور مختلف چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا ٹو ڈگریز کی تھری ڈگریز کی فور ڈگریز کی جب میں بات کروں گا فائیو ہنڈریڈ ڈگریز کی سکس ہنڈریڈ ڈگریز کی تو اس کو سالو کرنا واقعی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو ایلگوریٹم نظر آ رہے ہیں یہ پروسیجرس نظر آ رہے ہیں جو ہم نے آپ کے اسکرین پہ دیے ہوئے ہیں یہ مختلف طریقہ کار ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشن سے تاکہ ہماری بیس گراؤنڈس ایک طرح کے ہوں اور اس کے اوپر ہم منزل بنا سکیں ڈاکٹر صاحب میں کچھ اسکرین پہ لے کے آتا ہوں بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ٹھیک ہے نا کہ الجبرائی کی اکویشن کیا ہوتی ہے اور دوسری نان الجبرائی اکویشن جسے ٹرانسٹینٹل جی۔ تو وہ کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ میں ان کو بتاتا ہوں بیسیکلی الجبرائٹ اکویشن ایک اگر ہمارا ویریبل فرض کیا ہم صرف ایکس میں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو اینی پولینومیل یعنی نمبر آف ٹرمز جو الجبرائٹ اکویشن میں ہوں مثال کے طور پر x square plus two x plus one equal to zero is a polynomial یا x cube minus three x plus two x square minus one equal to zero is a polynomial اور اس طرح اگر ہم چلتے رہیں تو یہ ایک ایکویشن صرف ایک ویریبل میں ہے اور یہ پولینومیل کہلائے گا کیونکہ یہ ایک ہی ویریبل میں اکویشن دی ہوئی ہے لیکن اسی طرح سے اندر form of equation can the کہ ہم بعض اوقات ہمارا واسطہ پڑتا ہے فنکشنز لائک سرکولر فنکشن جنہیں ہم کہتے ہیں such as sine x cosine x sine hyperbolic x cosine hyperbolic x اگر ان کی کمبینیشن ہو تو ہم انہیں ٹرانسڈینٹل فنکشنز کہتے ہیں تو an equation like sine x plus x equal to zero is an example of a transcendental equation اندر فارم جس میں ہم uh, جو ہمارے پاس فنکشنز اکر کرتے ہیں جن کو سالو کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہیں ایکسپونینشیل فنکشنز جس میں e to the power x e to the power minus x یا لاگ ایکس یا اس طرح کی ان کی combination e x into log of three x plus sine x plus two equal to zero بھی ٹرانسڈینٹل فنکشن کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے سولوشنز بھی non linear solution of non linear equation سے ہم اسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک بالکل ٹھیک اس کو دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں جو ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے آپ کے پاس سلائڈ پہ the equation f x to zero is called an algebraic if it is a purely polynomial in x ٹھیک ہے نا یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس کو ہم نے سادہ سی انگریزی میں لکھ دیا it is transcendental if f x contains trigonometric exponential اور لاگرتھمک فنکشن ٹھیک ہے نا تو یہ ایکسپونینشیل بھی ہو سکتے ہیں لاگرتھمک بھی ہو سکتے ہیں اور جیسے بتایا ٹریگنومیٹرک فنکشنس بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اکویشنس کیا کہلاتی ہیں ٹرانسڈینٹل اکویشن کہلاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں الجبرائک ایگزامپل ہے کس کی الجبرائک اکویشن کی اس کے ساتھ m is equal to e minus e sine e یہاں پہ ای اور ایم جو ہے وہ ویریبلس ہیں اسی طریقے سے e یہ ہم نے تین مختلف دونوں ٹائپ کی اکویشن کی آپ کے لیے مثال دے دی ایگزامپل دے دیے آگے چلیں یہ تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی یہ بھی ونس اگین ویری سمپل سی چیز ہے to find those value of x for which f x equal to zero satisfied یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور سے جو میں نے ایگزامپل دی تھی x x square minus three plus two is equal to zero اگر ایکس کی قیمت آپ ون رکھیں گے تو یہ اکویشن سیٹسفائی ہوگی یعنی کہ دونوں سائڈ پہ اکویشن بیلنس ہوگی تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکس ٹو ون جو ہے اس کا روٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ فنکشن ایف ایکس ہے اور ایکس کی جگہ اے کریں گے تو f a is equal to zero آنا چاہیے یہ چیز ہم نے یہاں پر بھی کہی ہے such value of x are call the roots of f x is equal to zero یعنی اکویشن کے وہ روٹس آ جاتے ہیں اور یہ کیا کنڈیشن ہے this a is a root of an equation f x is equal to zero if and no only if f a is equal to zero دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی function f f x x دیا ہوا ہے اور اس کو ٹو زیرو کر کے اکویشن بنائے تو f x is equal to zero whether یہ کسی ٹائپ کی بھی اکویشن ہے ہے لینئر نان لینئر ہے اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس اس کا روٹ اے ہے تو ایکس اکول ٹو اے جسے ہم کہتے ہیں سولوشن ہے تو f a should be equal to zero یہ چیز ہم نے اس ٹرانسپیرنسی میں جو سلائی صاحب کے پاس موجود ہے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے یہ سیکنڈ ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز آف الجبرائی اکویشن کی جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے every algebraic degree where n is a positive integer has n n only n roots یہ ایک چیز ہے کہ کوئی بھی این ڈگری کی اکویشن ہے اس کے این اور این روٹس ہوں گے اور سب کیا کبھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ این ڈگری کی اکویشن ہے اس کے این مائنس ون روٹس ہیں یا این پلس ون روٹس ہیں نہیں اگر ایک ایکویشن کے maximum power n f degree کی اکویشن ہے تو اس کے این روٹس ہی ہوں گے اس کے نہ این مائنس ون روٹس ہیں نہ اس کے این پلس ون روٹس ہوں گے بلکہ وہ in fact there is a corresponding theorem also جو ڈیکارٹیز تھیورم کہلاتا ہے لیکن بہرحال یہ یہاں ہے کہ دس از ایویڈنٹ کہ اگر این ایف ڈگری کی اکویشن ہے تو اس کے این روٹس ہوں گے اور جو ہم نے ایگزیکٹ لینگویج میں لکھا ہوا ہے اور اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے every algebra equation of nth degree where n is a positive integer remember یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے n is a positive integer has n and only n roots یعنی نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم کے چانسز ہوں گے سیکنڈ پراپرٹی کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی سیکنڈ پراپرٹی ہے complex root occurs in pair that is if a plus iota b is a root of f x equal to zero then a minus iota b is also a root of this equation یعنی جب بھی آپ کے پاس کمپلیکس روٹس آئیں گے تو یہ ہمیشہ پیئر میں آئیں گے اگر ایک ہے آپ کے پاس ٹو پلس تھری آئیوٹا تو دوسرا root two minus three iota ہوگا ایک فور پلس فائیو آئیوٹا ہے تو دوسرا root four minus five iota ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ روٹس نہیں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ نے کیلکولیشن میں غلطی کی ہوگی یہ فنڈامنٹل پراپرٹی ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ if is equal to a is a root of f x is equal to zero a of degree n then x minus a is a polynomial of degree n minus one کیا کہا گیا اس میں کہ اگر آپ کے پاس ایک root x equal to a ہے تو اگر آپ کے پاس ایکس مائنس اے اس کا فیکٹر ہوگا کس کا فیکٹر ہوگا یہ جو آپ کے پاس پالینومیل ایف ایکس ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے اس پورے پالینومیل کو ایکس مائنس اے سے تو آپ کے پاس نیا جو پالینومیل بنے گا اس کی ڈگری این مائنس ون ہوگی ٹھیک ہے تھرڈ پراپرٹی کی طرف آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا جی ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے رولس آف سائنس کے بارے میں the number of positive rules of an algebraic equation f x equal to zero with real coefficients کی not exceed the number of changes in the sign of the coefficients in the polynomial of f x یعنی جو پازیٹیو روٹس ہیں وہ نمبر آف سائنس جتنے چینج ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ روٹس نہیں ہو سکتی پازیٹیو روٹس نہیں ہو سکتی correspondingly the number of negative roots of f x equal to zero can not exceed the number of changes in the sign of of of f of minus x equal to zero تو اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پازیٹیو روٹس کی نمبر آف پازیٹیو روٹس کی کی جائے کو کاؤنٹ کرنا ہے تو the maximum number of positive roots that can exist can not exceed the number of changes of coefficients of the sign of the polynomial x equal to zero تو اسی طرح کا رول جو سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے جو correspondingly for f of minus x equal to zero کے لیے ہے جی جناب اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم نے نمبر آف روٹس دیکھنے ہیں اور اس میں جو سائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنی دفعہ سائن چینج کرتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس کے ایگزامپل ابھی ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک اکویشن ہے چھ ڈگری کی سات ڈگری کی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو f x is equal to zero کتنی دفعہ سائن چینج کرتا ہے پازیٹیو روٹس آپ کو بتا دیں گے کہ positive roots should not exceed the changes in sign اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے اگر آپ کے پاس f minus x is equal to zero تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ نیگیٹو روٹس کتنے ہو سکتے ہیں and that would not exceed the changes in sign in f minus x equal to zero اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور ایگزامپل ہمارے پاس کیا چیز ہے for example consider an equation کون سی ایکویشن ہے یہ ایکویشن ہمارے پاس ہے جناب x cube minus three x square plus four x minus five equal to zero اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا جو کافیشن ہے وہ پازیٹیو ہے دوسرا نگیٹو ہے تیسرا پازیٹیو ہے اور نیکسٹ جو ہے نگیٹو ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس نیگیٹو are اور نیگیٹو ہے as there are three changes in signs degree of and a given equation will have all the three positive positive تو جناب یہ کیا چیز ہے اس کے اندر تھری پازیٹیو روٹس آپ کو ملیں گے اس اکویشن کے اندر یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ ہمارے پاس فنڈامنٹل پراپرٹی ہے سائنس کی Descartes rules rules of sign وہاں سے ہم نے اس کو دیکھا اور معلوم کیا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک انٹرمیڈیٹ ویلو پراپرٹی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس if f x is a real valued continuous function ٹھیک ہے نا once again if f x is a real valued continuous function ساری ویلیوز جو ہیں اس کی ریئل ویلیوڈ ہے اور اس کے بعد یہ کنٹینیوس فنکشن ہے in the closed interval a is less than x is less than equal to b یعنی کلوز انٹرول کون سا ہے اے بی ہے جس کے اندر ایف ایکس جو ہے آپ کے پاس ریئل ویلیوڈ ہے اور کنٹینیوس فنکشن ہے if f a and f b have opposite ones ٹھیک ہے that is f x to zero has at least one root beta such that a less than beta is less than b یعنی کہ جو بیٹا ہے نا اسی کے بیچ میں کہیں لائی کر رہا ہے انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا انٹرمیڈیٹ کے مطلب اس کے بیچ میں کہیں کسی جگہ پر اے از لیس دین بیٹا از لیس دین بی کی بات کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سے ایکسپلین کر دیں دوبارہ سے میں یہ ڈاکٹر صاحب نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کسی بھی فنکشن کو نان لینیئر ایکویشن کو جس کو ہم نے جس کا سولوشن ہم نے نکالنا ہے the function depends on x x کے اوپر یہ کنٹینیوس کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ that must be f x should be the function should be such that it is continuous between a certain interval وہ جو انٹرول ہے let's see we call it as a to b تو x is lying between a to b then they say and with a further condition کہ دونوں اینڈس پر فنکشن کے سائن ڈفرینٹ ہیں یعنی اگر پہلے پہ پازیٹیو ہے تو دوسرے اینڈ کے اوپر اس کی ویلیو نگیٹو ہے اگر پہلے پہ نگیٹو ہے تو دوسرے پر پازیٹیو ہے تو یہ کنڈیشن ہم نے امپوز کی ہے اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر in that case there must be a beta there must be اندر number lying between a and b such that f of beta is equal to zero کیونکہ فنکشن نے سائن چینج کرنا ہے تو نگیٹو سے پازیٹیو یا پازیٹیو سے نیگیٹو جانے کے لیے اس نے زیرو سے ضرور گزرنا ہے سو دیئر مسٹ بی جہاں پر وہ زیرو سے گزرے گا that number will correspond to x equal to beta اور اس بیٹے کے اس کنڈیشن کی طرف یہ اشارہ ہے اور اسکرین کے اوپر دا نمبر از لائنگ اور being indicated as beta lying between a to b اس میں تھوڑا سا میں ساتھ میں یہ بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایف آف روٹس معلوم کرتے ہیں تو روٹس آف دا فنکشن کہیں کہیں کیونکہ ان روٹس کے اوپر فنکشن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اور پچھلی سلائیڈ میں تھا کہ f of a equal to zero تو وہ جو زیرو eh, ہے سم ٹائمز ان کو روٹ کہا جاتا ہے ایٹ سم پلیسز کچھ اور لٹریچر میں ان کو زیروز آف دا فنکشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر فنکشن کی ویلیو جا کے زیرو ہو جاتی ہے اسی طرح ہم جگہ جگہ اس میں انٹرول کی بھی بات کرتے ہیں interval for x lying between a to b اس کو بریکٹنگ بھی کہا جاتا ہے so some of the procedures that will be discussed that we will be discussing are considered as those procedures those methods that are considered as bracketing methods and the other one are considered as non bracketing method جن میں اس قسم کے انٹرول کی کنڈیشن امپوز نہیں ہے بہرحال یہ جیسے جیسے ہم میتھڈ کو ڈسکس کریں گے ویسے ویسے آپ کی توجہ ہم ان کی طرف بھی دلاتے جائیں گے آگے چلتے ہیں نیکسٹ پراپرٹی کے اوپر اب ہمارے پاس یہ ہے کہ numerical method for a transcendental equation اور an equation are classified into two groups یہ دو طریقے کار ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس نان لینئر اکویشن کو سالو کرنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ ہم نے پہلے بہت دفعہ کیے ہوئے ہیں مثال کے طور سے جیسے وہی اگزامپل دوبارہ لیتے ہیں x square minus three x plus two equal to zero اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ ایکس کی ویلیو اسٹارٹ کرتے ہیں زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں zero one minus one two minus two اور آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ڈائریکٹ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایک کو سالو کرتے ہیں کوالٹک فارمولہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ ڈائریکٹلی سالو کرتے ہیں دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچتے ہیں سولوشن کی طرف ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے آ, یہ بھی سولوشن معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ بڑا اہم طریقہ کار ہے نارملی زندگی کے اندر ڈائریکٹ میتھڈس بہت کم استعمال ہوتے ہیں اٹریٹو میتھڈ ہی کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے اندر کہتے ہیں آپ بہت نیئرلی نیئرلی وہاں پر پہنچ پہنچ گئے ہیں جو میں نے پہلے دن بھی مثال دی تھی کہ دوست کے آنے کی آپ نے کہا کہ ایک بجے آنا ہے سوا ایک بجے آ گیا تو بھی ٹھیک پہنچ گیا اگر ایک بجے پہنچ گیا تو بھی پہنچ گیا تو that is what you arrive to a certain sort of decision یا ایک سلوشن uh, کی طرف پہنچتے ہیں اور یہ اٹریشن سے یعنی کہ ایک اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں پھر دوسرا اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں تیسرا اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی کویشن ہے جس کے اندر جواب آپ کے پاس x equal to under root two آ جائے ٹھیک ہے نا کون سی اکویشن ہو سکتی ہے x square minus two is equal to zero اگر آپ کے پاس اکویشن ہو یعنی x square minus two is equal to zero تو اس کا جو سولوشن آئے گا that will to two x plus minus under root two تو x equal under root two آپ کے پاس تو آ گیا لیکن اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو شاید آپ کے پاس جب اس کا اسکوائر روٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ڈیجٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کہاں تک پہنچتے ہیں اب اس قسم کے سولوشن کو پہنچنے کے لیے بعض آپ ایک اسٹیپ دوسرے اسٹیپ تیسرا اسٹیپ کرتے ہیں تو ایٹریٹو میتھڈ میں جس جتنی آپ اٹریشن کریں گے اتنی ہی بہتر ہوتا جائے گا جتنا آپ کے پاس فاسٹ کمپیوٹر ہوگا جتنا اس کی میموری زیادہ ہوگی جتنی اس کی بٹ لینتھ زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ ایفیشینٹلی اس کو سالو کر سکتے ہیں تو کیا ہوا میں نے بتایا کہ جو بھی اکویشن کو سالو کرنے کے دو طریقے کار ہوں گے ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوگا اور ایک ایٹریٹو میتھڈ ہوگا how to get the first approximation پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ قریب کہاں تک پہنچتے ہیں یعنی انیشیل کہاں سے کریں گے اسٹارٹ کہاں سے کریں گے کس جگہ سے کریں گے تو یہ ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی اٹریٹو میتھڈ کے اندر کہ آپ پہلا سولوشن کہاں سے معلوم کریں اس کو امپروو تو کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ کار ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو پہلے کیسے چڑھیں گے جب ایک دفعہ پہلے چڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیں گے آپ کوئی ٹریل بنا لیں گے کوئی ایک آپ پگڈنڈی بنا لیں گے اور اس کے بعد وہ رستہ ایک سہل اور آسان ہو جائے گا لیکن پہلی اپروکسیمیشن جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک گرافیکل میتھڈ ہوتا ہے جس کو آپ گراف ڈرا کرنے کے بعد قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسرے طریقہ کار انالیٹیکل میتھڈ ہوتا ہے میتھمیٹیکل میتھڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تو چیز آ جاتی ہے جناب گرافیکل میتھڈ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب گرافیکل میتھڈ کے بارے میں کچھ پہلے انٹروڈکشن ہو جائے پھر فارملائز کرتے ہیں بیسیکلی جی بالکل ضرور گرافیکل میتھڈ کا ایک آسانی یہ ہے کہ یہ اندازہ ایکچولی ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روٹ جو ہے روٹ آف دا ایکویشن وہ کس نیبرہڈ میں لائی کرتی ہے اب اس کا ایسٹیمیٹ بنانے کے لیے اگر ہم فنکشن کو پلاٹ کر لیں تو اگین ہمیں ایگزیکٹ نمبر تو نہیں معلوم ہوگا مگر ہمیں یہ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا جیسے کہ ہم آپ کو ابھی ایک فوٹوگراف سے ایک گراف سے دکھائیں گے کہ اس وہ کس نیبرہڈ میں لائی کر رہا ہے اور اس نیبرہڈ کا اگر ہمیں ایک اندازہ ہو جائے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ غلط ہے تو ہم اس سے ایکچوئل روٹ کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں تو graphical method actually allows us to find an initial estimate where to start with اور وہ جو پوائنٹ ہم اسٹارٹ کریں گے نیچرلی ہم کوشش کریں گے کہ وہ روٹ سے جتنا قریب ہو اتنا اچھا ہے تاکہ ہم زیادہ آسانی سے ایکچوئل روٹ تک پہنچ سکیں یہ بات آپ ہماری اگلی سلائیڈ میں ہم گراف پہ دکھائیں گے تو اس سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے اس کو دوبارہ سے میں ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دوں کیا کرتے ہیں کہ y is equal to f x ہمارے پاس نارمل ایک فنکشن ہوتا ہے اگر یہ کویشن دی ہوئی ہمارے پاس f x is equal to zero تو ہم اس کو دو حصوں میں توڑ دیتے ہیں f x is equal to zero کو ہم کیا کرتے ہیں ایف ون ایکس اور دوسری سائڈ پہ ایف ٹو ایکس یعنی کہ we suppose that f x is equal to zero can be equated as f one x is equal to f two x پھر ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو الگ الگ پلاٹ کرتے ہیں یعنی ایف ون ایکس کو الگ پلاٹ کرتے ہیں ایف ٹو ایکس کو پلاٹ الگ کرتے ہیں کیسے y is equal to f one x and y is equal to f two x اور دونوں کو جہاں پہ انٹرسیکشن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا روٹ ہے یہ سولوشن ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایکویشن دی ہوئی ہو x minus sine x is equal to zero x minus sine x equal to zero تو اس کو دو حصوں میں ہم توڑ دیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں وائی اکول ٹو ایکس اور y is equal to sine x دونوں کو پلاٹ کرتے ہیں جس جگہ ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں سولوشن ہے یا اس کا روٹ آتا ہے یہی چیز ہم نے یہاں پہ نیچے لکھی ہے f x is equal to x minus sine x minus one is equal to zero اس کو دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں آپ x minus one is equal to zero اور sine x equal to zero یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ y is equal to sine x اور y equal to x minus one ان کو دونوں کو پلاٹ کریں گے اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے x minus one is equal to sine x نا we shall draw the graphs of y is equal to x minus one and equal to sine x یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس طریقے سے اس کو ہم پلاٹ کریں گے اور جہاں پہ یہ جو دونوں کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے وہ ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے گا and that will the value of the x which we were looking for ٹھیک ہے جی تو ایک آپ کے پاس اسٹریٹ لائن جو دی ہوئی ہے یہ وائی ازیکل ٹو ایکس ہے اور دوسری طرف ہم نے ڈرا کیا y is equal to sine x اچھی ڈرائنگ نہیں ہے میری آپ کی اچھی ڈرائنگ ہوگی اس کو ڈرا کر لیجیے گا اور بھی اس طرح کی بہت ساری اکویشنس ہیں جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں کس طریقے سے توڑیں گے ایک کو ایک طرف رکھیں گے اور دوسری کو دوسری طرف اور اس کو بھی وائی کے برابر اس کو بھی وائی کے برابر and try to plot the two graphs اور جہاں پہ پوائنٹس آف انسٹرکشن آ جائیں گے وہ اس کے سولوشن آ جائے گی اب اس میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہم گراف کو دیکھیں تو جو دو فنکشن کے جو ٹکڑے ہیں کیونکہ ہم نے جو ایکویشن تھی اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ پلاٹ کیا تو جہاں پر وہ ایک دوسرے کو کراس کریں گے وہ ہمارے روٹ سے ایک قریب ترین ویلیو اپروکسیمیشن دے رہی ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گراف کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلیو ٹو کے کہیں قریب ہے اور in fact to the left side of the two تو تقریباً اگر ہم ایسٹیمیٹ کریں کہ 1.9 point nine could be an answer اب 1.9 point nine exact is not an answer کیونکہ جب ہم اس فنکشن میں x minus one minus x equal to zero substitute کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو پراپرلی سیٹسفائی نہیں کرتا we need to do some more work but one point nine is a good approximation to the actual solution جی آپ نے بالکل صحیح کہا اس کا جواب دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی یہی جواب ہے the approximate of the root is found to be nine یہ ایک طریقہ کار ہے کہ فرسٹ اپروکسیمیشن کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اسٹارٹ کریں اور اس کے بعد فردر پروسیڈ کریں نیکسٹ اسٹیج میں ہم بات کرتے ہیں اینالیٹیکل میتھڈ کی جیسے میں نے بتایا تھا کہ this method is based on intermediate value property intermediate کا مطلب کہ بیچ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے وہ لائی کرتا ہے اور f x equal to three x minus one plus sine x under root is equal to zero once again f x equal to three x minus under root of one plus sine x is equal to zero یہ ایک آپ کے پاس ایکویشن ہے اس کو ہم کیسے سالو کرنے کی کوشش کریں گے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایف زیرو سے یعنی ایکس کی ویلو زیرو ہے تو اگر ایکس کی جگہ آپ زیرو رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا three into zero is zero minus one plus sine zero sine zero is zero one under root is one تو آپ کے پاس جواب آ گیا f zero is equal to minus one ٹھیک ہے نا f zero is equal to minus one and similarly if you calculate f one is equal to one point six four two nine nine ٹھیک ہے نا f one is equal to one point six four two nine nine یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایکس کی جگہ ون پٹ کرنا ہے سائن ون کی ویلیو معلوم کرنی ہے کیلکولیٹر کا بٹن دبائیں یا پھر آپ ٹیبل سے دیکھ لیں تو سائن ون کی ویلیو آ جائے گی این سو آن سو فورتھ ٹھیک ہے نا یہ ون نمبر ہے خیال رکھنا ہے کہ اس کو چینج کرنا ہے کس کے اندر کس کے اندر کریں گے ریڈین کو ڈگری کے اندر چینج کرتے ہیں pi radian is equal to one eighty degree یہ فارمولا ہے ایف ایس سی کے اندر کیا تھا اور آپ کے پاس pi radian to one one one radian to eighty by pi اور other way round one degree to pi by one eighty تو یہ چیز یہاں پہ ہم نے لکھی ہے ون ایٹی بائی پائی اور اس کے بعد اس کی ویلو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا one point six four two nine nine تو ایف زیرو آپ کے پاس یہ آ گیا ایف ون آپ کے پاس یہ آیا آگے کیسے چلیں گے اب دیکھیں یہ لکھا ہے کہ here f zero and f one are of opposite signs یعنی کہ دونوں کی اپوزٹ سائنس ہیں اور وہ جو ہمارے پاس کنڈیشن تھیں وہ ہم کنڈیشن یہاں پہ لگانے کی کوشش کریں گے جو بھی ہم نے پراپرٹیز میں آپ کو بتائی تھی therefore using intermediate value property we infer there there is at least one root between x equal to zero and x equal to one یعنی اس کا ایک روٹ زیرو اور ون کے درمیان لائی کرے گا یہی ہم نے انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ a is less than equal to x less than b اور ہم نے بیٹا کی بات کی تھی کہ اگر بیٹا روٹ ہے تو that should be a less than beta less than b یعنی بیٹا اے اور بی کے درمیان لائی کرنا چاہیے ہیئر آلسو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو اور ون کے درمیان کوئی نہ کوئی روٹ اس کا ضرور ہوگا this method is often used to find the first approximation to a root of transcendental equation اور الجبرائک اکویشن یعنی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں کون سا analytical method to find the solution of either the either of the two equations ٹھیک ہے چاہے الجبرائک ہو یا ٹرانسڈینٹل اکویشن ہو اس کو ہم اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں یعنی فرسٹ اپروکسیمیشن کی بات کر رہے ہیں آگے تو ہم جائیں گے اور ایکوریسی کی بات چیت کرتے چلیں گے یہ جو ابھی کیلکولیشن آپ کے سامنے دکھائی گئیں یہ ایکچولی زیرو اور ون کے درمیان لی گئیں آربیٹری طور پہ لی گئیں جسٹ ایز اے ٹرائل تو اگر آپ چاہیں اٹ ڈپینڈز آن یو اگر آپ چاہیں تو آپ ون اور ٹو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون اور ٹین بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک اپروکسیمیشن لینی ہے جو کلوز انف ہو اور زیادہ ان میں درد گیپ نہ ہو اور at the same time we would like to ensure اور فائنڈ آؤٹ ٹو نمبرس کہ ان دو نمبرس پہ فنکشن کی ویلیو اپوزٹ سائنز آ جائیں اگر ان کے اپوزٹ سائن آ جائیں تو پھر the beta that we were talking about that must lie between the two number جن کے اوپر فنکشنس کے اپوزٹ سائنز آئے تو دیٹ گیوز اس اے کلو کہ اگر دو اپوزٹ سائن آتے ہیں ان اے سرٹن انٹرول تو بیٹا اس کے درمیان آتا ہے اور ہم ایک انیشیل گیس لگاتے ہیں we get a starting point کہ یہاں سے ہم شروع کریں تو we after with number of iterations we can compute اور reach the exact well close to exact root of the equation that we are considering آگے چلتے ہیں یہ چیز دیکھیے hence in analytical method we must always start with an initial interval a b so that f a and f b have opposite signs جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے یہ چیز ہم نے اس سلائڈ کے اندر آپ کو بتائی ہے سادہ سی انگریزی کے اندر اب آتا ہے جناب بائی سیکشن میتھڈ بیچ میں لکھا ہے بلزانو تو یہ جناب ڈاکٹر صاحب آج کا امپورٹنٹ لیکچر ہے جو کہ ہمارا ویسے ٹاپک ہے جس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بائی سیکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے بلزانو کیا ہوتا ہے بلزانو کے بارے میں تھوڑا سا میں ان کو بچوں کو بتا دوں ان بچوں نے شاید کیلکولس پڑھی ہوگی اس میں بلزانو وسٹاس وغیرہ بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا یہ ایک رینونڈ میتھمیٹیشین ہے جو کہ بہت سارے اس نے تھیورمس وغیرہ بتائے اور یہ شاید بائی سیکشن میتھڈ بھی اسی کی مرون منت ہے کہ اس نے یہ ایک طریقہ کار بتایا لیکن شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بلزانو جو ہے اٹلی میں ایک شہر ہے اور بڑا اچھا خوبصورت ٹاؤن ہے probably he came from that very town یا وہ ٹاؤن بعد میں اس کے نام کے اوپر رکھا گیا کوشش کرتا ہوں میں جاؤں گا اٹلی اور پھر دیکھ کے آؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کی بتائیے نام بڑا ہیوی ویٹ دکھائی دیتا تو اس کے ساتھ ساتھ جو بائی سیکشن میتھڈ ہے یہ تو تقسیم اور ڈیوائڈ والی بات ہے بائی سیکشن کا مطلب ہے کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو جیسے نظر آتا ہے میں ہمیشہ بچوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں جب بھی ٹائٹل ہے ٹاپک ہے اس کے اوپر ضرور فوکس کریں دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے اگر ٹائٹل اور کو آپ انالائز کر لیں گے آسانی سے تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا چیپٹر کا ٹائٹل ہے solution of non linear equations تو آپ نے سولوشن معلوم کرنا ہے کن کا معلوم کرنا ہے اکویشنس کا معلوم کرنا ہے کون سی اکویشن جو نان لینئر اب یہاں پر بھی کیا ہے بائی سیکشن میتھڈ اس میں آپ کیا کریں گے بائیسیکٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ دو پوائنٹس تھے آپ کے پاس اے اور بی اب اس میں کہیں آپ کے پاس سولوشن لائی کرتا ہے آپ اس کو آدھا کر دیں اب دیکھیں کہ اس انٹرول میں یا اس انٹرول میں اگر اس انٹرول میں آپ کا سولوشن لائی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں بھول جائیں اب آپ کے پاس جو ڈومین ہے نا وہ بڑی چھوٹی ہو گئی پھر کیا کریں پھر دوبارہ بائیسیکٹ کریں دیکھیں اس میں لائی کرتا ہے یا اس کے اندر لائی کرتا ہے اس میں نہیں لائی کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں ادھر آ جائیں یہ تو ایک طریقہ کار بن گیا جو کہ آپ اچھی طریقے سے بڑا آسان سا کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ بائیسیکٹ کرتے جا رہے ہیں پہلے دو پوائنٹس لیے تھے انٹرول کے دو کوئی سے بھی دو اے اور بی اس کے درمیان مڈ پوائنٹ لے لیا آپ نے mid point x one first کر لیں اب کیا ہے آپ کا solution either a x one کے درمیان ہے یا ایکس ون بی کے درمیان ہے اگر آپ نے کہا نہیں ایکس ون بی کے درمیان ہے تو اس کو اگنور کر دیں ایکس ون بی کے درمیان ڈھونڈنا شروع کر دیں پھر بیچ میں ایک ایک اور پوائنٹ ڈال لیں ایکس ٹو جو اس کا بھی مڈل ہے اب یا تو آپ کے پاس ایکس ون ایکس ٹو کے درمیان ہے یا ایکس ٹو اور بی کے درمیان ہے اگر ایکس ٹو اور بی کے درمیان ہے تو ایکس ایکس ون ٹو کو بھول جائیں آگے چلیں اور اسی طریقے سے اس پروسیس کو چلاتے رہیں یہ جو پروسیس ہے لیکن جو بات ڈاکٹر صاحب نے چلتے چلتے کئی بڑی اہم چیز تھی وہ یہ کہ کون سی چیز زیادہ ایفیشینٹ ہے یعنی آپ کے پاس یہ جو پروسیجر ہے کس وقت کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے کتنی جلدی کنورج ہو جاتا ہے یعنی کنورجنس کی ہم بات کریں گے ابھی کہ کتنی جلدی یہ اسٹیپ جو ہے ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ کرتے جا رہے ہیں بائی سیٹ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سولوشن بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہے اور یہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں ڈائیورجنٹ ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میتھڈ کیا ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے کہ اس کی کنورجنس کتنی اچھی ہے یا یہ جو آپ کے پاس الگوریتھم ہم بتا رہے ہیں یا پروسیجر جو بتا رہے ہیں جو میتھڈ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پہلے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اور پھر ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کے یہ ایکسپلین کر دیں suppose we wish to locate the root of an equation f x equal to zero کوئی آپ کے پاس ایک the we equation f x to zero and if you are interest to find a root of this very equation in an interval سے x naught and x one میں نے اے اور بی کہا تھا لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکس ناٹ اور ایکس ون کے درمیان آپ سولوشن ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں let f x naught and f x one are of opposite sign ٹھیک ہے نا اپوزٹ سائن اب سولوشن تو ایگزٹ کرے گا such that f x naught and f x one is less than zero obviously جب اپوزٹ سائن ہے تو f x naught into f x one should be negative اور less than zero then the graph of the function crosses the x between x naught and x one which guarantees the existence of at least one root in the interval x x naught one کیونکہ ہمارے پاس f x naught into f x one is less than zero which indicates that the product of the two values is negative تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی روٹ اس کے اندر ایکس ناٹ اور ایکس ون کے اندر ایگزٹ کرے گا یہ تو گارنٹی ہے اس کے بعد the desired root is approximately defined by the mid point ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک مڈ پوائنٹ پہ ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ مڈ پوائنٹ کیا ہے ایکس ٹو آپ پہلے ایکس ناٹ اور ایکس ون کے درمیان ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ہمارا مڈ پوائنٹ ہے x two is equal to x naught plus x one by two یہ بڑا آسان سا سہل ایوریج یا اوسط نکالنے کا طریقہ کار ہے کہ ایکس ٹو نکال لیا x naught plus x one divide by two پھر وہی چیز f x two is equal to zero then x two is the desired root of f x equal to zero However, if f x two is not equal to zero کیا چیز ہے f f x two is not zero then the root may be between x naught and x two اور x two and x one وہی چیز جو میں نے ابھی بتائی تھی اسی کو ہم نے انگریزی میں لکھا ہے پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس now we define the next approximation ابھی آپ نے کیا کیا تھا ایکس ناٹ اور ایکس ون کے بعد ایکس ٹو کیا تھا now x three x three کہاں ہے یہ ایکس ناٹ اور ایکس ٹو کے درمیان کہیں پر ہے اسی طریقے سے یہ ہو سکتی ہے ایکس ون اور ایکس ٹو کے درمیان same thing now now we define the next approximation by s three which is given by s naught plus by two provided f s naught that is the value of f at s naught multiplied with f s two is less than zero then the root may be found between s naught and s two اور root lie is between s one s two etcetera this at each step we either find root to the continued to range to how and smaller this within and smaller desired root lies کیا کیا وہی چیز جو شروع میں ہم نے بتائی تھی اس کو کہ ہمارے پاس ایک بڑا انٹرول ہے اور اس کے بعد اس کو بائیسٹ کرتے ہیں I the root is here اور دیئر اگر اس کے اندر ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو ہاف آف کرتے ہیں اور یہ ہاف ہم کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا and we continued unless until we reach to the desired accuracy اگر آپ نے کہا کہ تھری ڈیسیمل تک چاہیے تو تھری ڈیسیمل تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ نے کہا ہے کہ فور ڈیسیمل تک جانا ہے تو فور ڈیسیمل تک پہنچ جاتے ہیں تو جناب ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر دیں اس میتھڈ کو جی اس چیز کو میں اس کو پھر سلائٹلی ریوائز کر دیتا ہوں اسینشیل پوائنٹ تو وہی ہیں لیکن پہلے ہم نے بات کی انٹرول اے اور بی کی اینڈ وی سیڈ کہ اگر فنکشن سائن چینج کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور موجود ہے where the function will be zero اب اے اور بی کو جب ہم ایکچوئل ایگزامپل لیتے ہیں تو کیونکہ فنکشن نارملی ہمارا ویریبل ایکس ہوتا ہے تو اس لیے we suddenly we have switch to x اور we will be talking in terms of x اب ایکس اے اور بی یہاں پر کرسپونڈ کر رہے ہیں ایکس ناٹ اور ایکس ون کو So x0 is one corner of the point and x2, x1 is the other side of the interval. So we are looking for, we are then putting a condition on the function that if f x0 is positive and f x1 is negative, the product will be uh, negative, and therefore the function will be changing the value somewhere along the from between the interval x naught to x one اب اس روٹ کو معلوم کرنے کے لیے بیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے تو ایک میتھڈالوجی بلزانوں نے جو ڈیوائز کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اچھا let me just take an estimate ایک ایسٹیمیٹ لینا ہے نا انیشیل پوائنٹ لینا ہے تو اس نے کہا میں ان کو ڈیوائڈ کرتا ہوں اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس نے مڈ پوائنٹ چوز کیا تو ایکس ٹو نمبر دیتے ہیں x one plus x naught divided by two that gives us half the value اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو آدھا تو ریڈیوس کر دیا انٹرول کو ہم نے ہاف کر دیا تو ہماری ڈھونڈنے کی جو مشقت ہے actual number where the function will be zero اس کو لوکیٹ کرنے کی مشقت ہے وہ آدھی رہ گئی of the interval x naught to x one کی تو اس میں سے اگین ہم f x f of x two کی پر سبسٹیچیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ آنسر زیرو آتا ہے یا نان زیرو رہتا ہے یا اس کا سائن کیا آتا ہے تو سائن کے حساب سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ سائن ایسا چوز کریں گے کہ again we will pick up an interval such that the function at extreme of the interval give opposite signs تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہوگا وہ ان دونوں انٹرولس کے درمیان ہوگا اور اس انٹرول میں again we will subdivide that x three into later سے x two plus x naught اگر وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے تو اس طرح سے ہم نے ایکس تھری معلوم کیا پھر اسی طرح سے ہم ایکس فور معلوم کریں گے تو ایٹ ایچ اسٹیپ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو انیشیل ہمارا انٹرول تھا x naught to x one اس کو ہم نے آدھا کیا x naught to x two کیا پھر اس کو فردر فردر آدھا کیا x naught to x three کیا and we continue this procedure until we get the approximate value of the root of the function under consideration اور اپروکسیمیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ آنسر تو شاید کبھی بھی نہ آئے یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا کلوز ٹو زیرو ہو جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ up to the fourth decimal up to the fifth decimal تو جو بھی ہماری ڈیزائر ایکوریسی ہے اس ایکوریسی کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم ایک لمٹ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے وہاں پر ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں یہ میں ساتھ کہتا چلوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس طرح سے کچھ میتھڈز جو ہیں وہ بریکٹنگ کیٹیگری میں آتے ہیں بریکٹنگ میتھڈز کہلاتے ہیں کچھ میتھڈز جو ہیں وہ اوپن انٹرول میتھڈز کہلاتے ہیں یہ والا جو میتھڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوشچن اسی سے شروع کیا کہ x lies between x naught and x one اور اے ٹو بی تو یہ بریکٹنگ کیٹیگری میں آتا ہے تو bisection method of finding the root of a non linear equation belongs to the category of bracketing method یہ اس فنکشن اس کی جیسا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی آسانی یہ ہے کہ آپ روٹ تک ضرور پہنچتے ہیں آدھا کرتے جائیں کرتے جائیں ہم اس بات کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں ایک امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ روٹ تک ضرور پہنچے گا صرف پرابلم یہ ہے کہ after how many steps after how many iterations سو میں کوشچنڈ آن دی انٹرنل لیکن بہرحال ایک میتھڈالوجی ضرور ہے اور اس کو for even for academic interest پڑھنے کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں and then some there may be a good which gives us an answer in a very algorithmic manner آگے ایگزامپل لے لیتے ہیں this is what to to do the x cube minus nine x plus one x for the 4 x x bisection method یہ آپ کے پاس سمپل سے اور کیا کرنا ہے x x equal equal two two two and four کے درمیان اس کا ہم نے بائی سیکشن میتھڈ سے روٹ معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ وہی طریقہ کار ہے اس کو ہم بائی سیکشن میتھڈ سے ہاف کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کنڈیشن وہ دیکھنی ہے آپ نے کون سی والے کے سائن کس جگہ پر ہے اور کس جگہ پر نہیں ہے سائن اپوزٹ ہونے چاہیے لیٹ اسٹارٹ یہاں پہ f two is equal to minus nine f four is equal to twenty nine اب اس کو دیکھیں f two into f four is negative دونوں کو ملٹیپلائی کریں ٹوئنٹی نائن کو مائنس نائن سے نیگیٹو آ جائے گا and hence the root lies between two and four یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی پھر کیا ہے let x not is equal to two and x one is equal to four تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x two is equal to obviously two plus four divide by two is three آ جائے گا first approximation this the root lies between two and three اب ہمارے پاس ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا ٹو اینڈ فور سے تو یہاں دیکھا کہ ٹو اینڈ تھری ہے تھری اور فور کو ہم نے ایک دم ایلیمنیٹ کر دیا ایک اسٹیپ کے بعد ایک اٹریشن کے بعد اس کے بعد فردر ہمارے پاس کیا چیز ہے ونس اگین ہم ایکس تھری ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے اس وقت ہمارے پاس ٹو اور تھری تھا تو ٹو اور پلس تھری کا جو average two plus three divide by two یعنی ٹو تھری کا جو ایوریج آئے گا وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو آ جائے گا اور وہاں سے ہم نوٹ کریں گے کہ ایف ایکس تھری وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایف ٹو پوائنٹ فائیو اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے اس کا نیگیٹو آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ نیگیٹو آ جائے گا یعنی کہ f of two point five into f of three negative آ جائے گا تو اب کیا کریں گے ہم فردر ایک مڈ پوائنٹ ڈیفائن کریں گے ایکس فور وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ٹو پوائنٹ سیون فائیو اور اس پہ پھر ہم کیلکولیٹ کریں گے بس again similarly x five is equal to آپ کے پاس کیا گیا two points eight seven five اور ایک اور پھر کر دیں گے فردر ایکس سکس کیا جائے گا two point nine three seven five یعنی ابھی کلوز ٹو سکس جا رہا ہے دیکھیں پہلے two point eight seven five تھا اور ایکس سکس آپ کے پاس کیا گیا two point nine three seven five چاہے آپ یہیں پہ رک جائیں گے ٹو پوائنٹ نائن کہہ دیں یا ٹو پوائنٹ نائن تھری کہہ دیں ٹو پوائنٹ نائن سیون کہہ دیں two point nine seven five nine three seven five کہہ دیں اینڈ سو آن سو فور تو یہ ہمارے پاس جتنی بھی ایکوریسی آپ چاہتے ہیں اس کے تحت یہ چلتا رہے گا اب اسی کو ہم نے ایک ٹیبلر فارم کے اندر ریزلٹ آپ کے لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس این کی ویلیو ٹو ہے تو ایکس این آپ کے پاس تھری آ جائے گا اور ایف ایکس این کیا آ جائے گا آپ کے پاس فنکشن کی ویلیو ایٹ دیٹ پوائنٹ پھر ٹو پوائنٹ فائیو پہ فنکشن کی ویلیو کیا آ گئی پھر ٹو پوائنٹ سیون فائیو پہ فنکشن کی ویلیو کیا آ گئی and so on so forth f six پہ آپ کے پاس two point nine three seven five ہے اور اس کے فنکشن کی is equal to minus zero point zero nine zero one آپ کے پاس ویلیو آ گئی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے ہم نے ایک ایگزامپل کی آپ کے لیے کس سے بائی سیکشن میتھڈ سے جو بلدانو صاحب نے پیش کیا تھا یہ ہمارے پاس آج یہی ایک ایگزامپل تھی ڈاکٹر صاحب اس کو ایک دفعہ سے پھر آپ ایکسپلین کر دیں اس ایگزامپل کو جی۔ تاکہ اور ایک دفعہ ہم ریوائز کریں اور اس لیکچر کو آج مکمل کریں جی بالکل x cube minus nine x plus one کی طرف ہم ایکچولی کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا جو انیشیل انٹرول ہم نے لیا وہ ہے ٹو اور فور تو ہم نے ایف اس کو ویلیو اس کو ایف ایکس لکھ لینا ہے f x is equal to x cube minus nine x plus one اور each time we are taking that interval each time we have to compute the value of f x تو ایف آف ٹو ہم نے معلوم کی اس کی کیا ویلو آتی ہے ایف آف فور ہم نے معلوم کی اس کی کیا ویلو آتی اگر ان کے اپوزٹ سائنز آتے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اگر ان کے اپوزٹ سائن نہیں آتے and they remain the same sign تو اس میں دین پھر ہمیں دقت ہے we have to find two numbers where we get opposite signs of the value of the function f x جو کہ میں نے ابھی جس طرح سے ڈیفائن کیا کوئی بھی کویشن ہو آپ اسے ایف ایکس پہ لکھ دیں ایچ ایچ اسٹیپ میتھڈ تو آپ سمجھ چکے لیکن ایچ ایچ اسٹیپ ہم نے ایکسٹریم انٹرول پر ایف آف ٹو پر f of two point five پر ایف آف تھری پر جو بھی پوائنٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ویلیو آف دی فنکشن ساتھ ساتھ کنسیڈر کرتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کمپیریزن رکھنا ہے کہ which is the interval at the ends of which اس کے اینڈز پر اس کے فنکشن کی ویلیو اپوزٹ سائنز رکھتی ہے so that the product of the function f x not times f x one is negative تو اگر وہ سائن چینج کر رہا ہے then we proceed to divide it into the next half then we desire divide it into the next half اس کیس میں ہم نے چھ ویلیوز نکالی ہیں ڈاکٹر صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ کاغذ پینسل تیار رکھیے آپ ساتھ ساتھ خود بھی کرتے جائیں اور کر جا اس کو چیک کریں کہ وہ ایگزیکٹلی exactly وہی آنسرز آپ بھی آپ کے بھی آتے ہیں you also obtain the same answer as we have sort of shown so that everything is verified and you develop a confidence level that you can do the same question yourself دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے چھٹے اسٹیپ پہ when we reach at the six step تو فنکشن کی ویلیو آئی minus zero point zero nine zero one something اب یہ جو ویلو ہے this is close to zero minus zero point zero nine یہ کلوز ٹو زیرو ضرور ہے لیکن زیرو نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ روٹ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور they be they want an answer as close to as zero point zero zero zero five zeros آئیں تو پھر کہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہوگا ایسی صورت میں all that we need to do is we need to continue having over interval in the same procedure that we did just now till we reach the desire level of accuracy یہ مطلب ہے یہاں پر اس کنڈیشن کا جو ہم مینشن کرتے ہیں کہ till we reach the desired level of accuracy کہ ہماری جو بھی ایکوریسی ہم ڈٹرمن کریں یا اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ فائیو ڈیسیمل پوائنٹس تک ہم نے آنسر لینا ہے تو پھر اس حساب سے ہم اس کو کمپیوٹ uh, کرتے جاتے ہیں and we continue till the to the number of steps till we get the desired result the that means the desired accuracy تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور ان سے اجازت دیتے ہیں what I like to tell these boys یا اسٹوڈنٹس کو کہ یہ لائیں ساتھ اور ہم ان کو تھوڑی سی مے بی ایگزامپلس بھی کسی اسٹیج پر دیں گے مے بی ناٹ انیشلی مگر جب پانچ لیکچر ہو جائیں تو اس کے بعد میں بھی ہم ایک number of set of number of equations دیں گے جن کو سالو کرنے کے لیے وی ول ایکسپیکٹ کہ یہ خود پریکٹس کر لیں گے تو آج سم اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آج ہم نے تین چیزیں کی ہم نے ایک تو ریوائز کیا کچھ فنڈامنٹل پراپرٹیز کی انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی اور ہم نے ایک بائی سیکشن میتھڈ کیا جس کو ہم نے نان لینئر کو سالو کرنے کی جی۔ اب انہیں چیزوں کو ہم لے کے آگے نیکسٹ لیکچر میں بھی چلیں گے جی، جب تک کے لیے ہم بچوں سے کہیں کہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ یہ کرتے رہیں اپنی پریکٹس جاری پریکٹس کریں بالکل پریکٹس کریں اور take a question to do that انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ان بچوں کے ساتھ آگے ہم چلیں گے جی، جب تک کے لیے ہم بچوں سے اجازت لیں جی۔ اللہ حافظ اللہ علیکم السلام علیکم